اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو نیز رشتہ داروں یتیموں مسکینوں قریب والے پڑوسی دور والے پڑوسی ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہگیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا